قتال کی غرض و غایت حتی یوتل جزیہ میں اس قتال کی غایت کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے اگر حتی یسلمو کہا جاتا تو البتہ غایت قتال یہ ہوتی کہ انہیں تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جائے لیکن حتی یوتل جزیہ نے بتا دیا کہ ان کا ادائے جزیہ پر راضی ہو جانا قتال کی آخری حد ہے اور اس کے بعد پھر ان کی جان و مال پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا خواہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں جیسا کہ صاحب بدائے نے لکھا ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ نے قبول جزیہ کو اباحت قتال کی حد مقرر کیا ہے پس جب اس غائط کے حصول پر اباحت ختم ہو گئی تو لازمی طور پر زمیوں کے اعراض و امبال کا تحفظ بھی ثابت ہو گیا اسی بنا پر ضمیوں کے متعلق سختی کے ساتھ تاکید ہے کہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی تمام حملوں سے حفاظت کی جائے ان کے بچاؤ کے لیے جنگ کرنا اور اپنا خون بہانا مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے انہوں نے عقد ذمہ اسی لیے قبول کیا ہے کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح اور ان کے خون ہمارے خون کی طرح محترم ہو جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترجمہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کا لحاظ رکھا جائے اس طرح کے ذمیوں کے ساتھ عہد کو پورا کیا جائے ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر خراج کا بار نہ ڈالا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان کے احترام کی تاکید اس قدر سختی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ترجمہ جو کوئی کسی معاہد کو قتل کرے اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت تک پہنچتی ہے اس کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ یہ احترام میں جان و مال محض احترام میں عہد و پیمان کی بنا پر ہے کیونکہ یہ حکم تمام ذمیوں کے لیے عام ہے اور عقد ذمہ کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ حکومت اسلامیہ کے ساتھ ان کا باقاعدہ معاہدہ ہو بلکہ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ بلا شرط اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے حوالے کر دیں اور حکومت خود ہی ان کو ذمی قرار دے چنانچہ فقہ اسلام نے تصریح کی ہے کہ اگر مسلمان کسی ملک کو بزور شمشیر فتح کریں اور اس کے باشندوں سے ان کا کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو تب بھی مفتو غیر مسلموں کو زمی ہی قرار دیا جائے گا اور مسلمانوں کا امام ان پر جزیہ عائد کر کے ان کو اللہ اور رسول کے ذمے میں لے لے گا اس سے ظاہر ہے کہ قتال کا یہ حکم کسی مذہبی عداوت کی بنا پر نہیں ہے ورنہ یہ نہ ہوتا کہ اطاعت قبول کرنے سے پہلے جن کے ساتھ جنگ کرنا ضروری ہے انہی کی جان و مال اطاعت قبول کرنے کے بعد اسی طرح قابل احترام ہو جائے حالانکہ اطاعت کرنے والوں کے ساتھ مذہبی عداوت کی بڑاس نکالنا زیادہ آسان ہے یہ بات بھی بعید از عقل ہے کہ اس حکم قتال کا مقصد محض جزیہ حاصل کرنا ہو کیونکہ چند درہم سالانہ کے عوض اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے لینا کہ ان کی حفاظت کے لیے ہر دشمن کے سامنے اپنا سینہ سپر کر دیا جائے کسی تما پر مبنی نہیں ہو سکتا یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ایک کافر تو جزیہ دے کر اطمینان کے ساتھ اپنی تجارت اپنے کاروبار اپنے عیش و آرام اور اپنے اہل و عیال کی معیت سے مستفید ہو اور مسلمان ملک کی حفاظت کے لیے میدان جنگ کی مصیبتیں اٹھائے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال دے حالانکہ اس کو یہ قدرت حاصل ہو کہ اس کافر سے جزیہ بھی وصول کرے اور پھر اس سے جنگی خدمت بھی لے پس ادائے جزیہ پر قتال کی اباحت ختم کر دینے اور قبول جزیہ کے بعد قیام میں عدل و امن کی تمام ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کا مقصد دراصل ان لوگوں کو فتنہ و فساد سے روکنا اور امن و آئین کا پابند بنانا ہے اور ان پر جزیہ کے نام سے ٹیکس عائد کرنا صرف اس لیے ہے کہ وہ اس حفاظت کے مصارف میں شرکت کریں جو انہیں بہم پہنچائی جاتی ہے اور اطاعت اور انقیاد پر قائم رہیں